بلوغ المرام کا گزشتہ سبق کون سنائے گا کتاب الجامع کا یحییٰ چلو یحییٰ بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے آپ آ جائیں مائک پہ دیکھتے ہیں آج مائک آپ کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں آئیں گی جی، السلام علیکم وعن المولد فقال الجود حسن الخلق والإثم ما فات في صغرك وكرهت أن يطلع سمعان رضي الله عنه نواس بن سمعان رضي الله عنه في روايته قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سوالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم نيكي اور گناہ کے متعلق فقال تو انہوں نے فرمایا البر حسن الخلق نیکی اچھا اخلاق ہے والاسم ما حاک فی صبری کا اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ اور تو اس کو ناپسند کرے کہ اس پر لوگ اطلاع پائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ماشاء اللہ یحییٰ بھائی نے سبق سنا دیا ہے گزشتہ تو آج ہم انشاءاللہ پھر اس سے اگلی حدیث پڑھیں گے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثتا فلا يتناجا اثنان دون الاخری حتى تختلطوا بالناس من اجلی انا غالی کا یوح زین متفاقن علیہ و لفظ لی مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراکن تم سلاستن جب ہو تم تین آدمی فلا یتناجا اثنان دون الاخری تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کے آپس میں سرگوشی نہ کریں فلا یتناجا پس سرگوشی نہ کریں اس نانے دو بندے دون الآخری دوسرے کے علاوہ یعنی تین بندے موجود ہوں تو وہ دو آپس میں ایک دوسرے کے کاموں میں باتیں کرنے لگ جائیں اور تیسرے آدمی کو اکیلا چھوڑ دیں یہ کام نہ ہو فرمایا اذا کم تم سلاستن جب ہو تم تین آدمی فلا یا تناجات تو نہ مناجات کریں نہ سرگوشی کریں ایک دوسرے کے کان میں نہ بات کریں اس نانے دو بندے دون الآخری دوسرے کو چھوڑ کے حتیٰ حتّہ تالیتو بن ناسی حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جل جاؤ من اجلی اس وجہ سے کہ انا ظالی کا یہ بات یو ہو اس کو غم میں ڈالتی ہے متفق علیہ اس کو بخاری اور اور مسلم نے روایت کیا ہے الفاظ مسلم کے ہیں تو جب تین بندے ہوں اور تین بندوں میں سے کوئی سے دو آدمی وہ ایک دوسرے کے کانوں میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور تیسرا بیچارہ ان کا منہ دیکھتا رہے وہ تو اکثر تو سمجھنے والا یہی سمجھتا کہ شاید یہ دونوں مل کے نہ اب میرے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے ہاں جی ہم انشاءاللہ اور پڑھیں گے وہ تو پہلا دن تھا اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا سبق دیا تھا اب آگے ہم سبق میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ دوسری حدیث بھی پڑھتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم نہ کھڑا کرے الرجل کوئی آدمی ار کسی آدمی کو من مجلسی ہی اس کی جگہ سے جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو سما یجلی ہی پھر وہ اس میں بیٹھ جائے ایک آدمی وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو کھڑا کر کے اور اس کی سیٹ پہ خود آ کے بیٹھ جائے ایسا نہ کرے بلاکن اور لیکن تفسا کھلے ہو جاؤ جاؤسا اور وسعت پیدا کرو متفق علیہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے اور خود وہاں پہ بیٹھ جانا یہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ مجلس کو تھوڑا سا وسیع کر لیں سارے تھوڑے تھوڑے سے کھلیں گے تو نئے آدمی کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن جائے گی تو عام طور پہ لوگ اس حدیث کی بہت زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں دوسرے کو اٹھا کے اور خود اس کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ کار دین اسلام میں منع ہے بلکہ <coughs> جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس جگہ پر بیٹھنے کا اور وہ وہیں پر بیٹھا رہے جو بعد میں آیا ہے اگر اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ کھڑا رہے ٹھیک ہے ہاں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ خود اس کو آفر کرتا ہے اشار کرتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن دوسرے کو اٹھا کے زبردستی اس کی جگہ سے اور پھر اس پر بیٹھ جانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کئی زبردستی اٹھاتے ہیں اور کئی بہانے سے اٹھا دیتے ہیں کہتے جاؤ بیر تمہیں کوئی بلا رہا ہے وہ بیچارہ باہر جاتا ہے تو پیچھے سے آتا ہے جگہ بک ہوئی ہوتی ہے <coughs> تو اس طرح کا کام نہ کریں دو آیتیں اور یہ کتاب الجامع کی دو احادیث ٹھیک ہے جی یہ آج کا آپ کا درس ہے تو اس کی آپ اچھی طرح سے تیاری کر کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے آگے ہم آپ کی احادیث بڑھاتے جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ ڈیڑھ سال میں پوری بلوگل برام ختم کرنی ہے انشاءاللہ تو اب اس کے بعد یہ بات پھر کان کھول کے سن لے اچھی طرح سے صرف یہ دو تین دن ہیں آپ کے پاس آپ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہاں جی ہاں جی ڈیڑھ سال میں ہو جائے گی انشاءاللہ شاء آپ ٹینشن نہ لیں ہاں جی اصول حدیث بھی ساتھ ہوگی لیکن اصول حدیث ہم ابھی نہیں شروع کریں گے وہ ذرا ٹھہر کے شروع کریں گے اچھا جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ دو دن آپ کے پاس مزید ہیں اس میں آپ تھوڑا سا ٹیٹ ہو جائیں اپنے آپ کو سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم بلول المرام کا جب سبق پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اجرا بھی کریں گے وہ احادیث جو ہم پڑھیں گے ان کو ان کے ایک ایک لفظ کو ہم چھانیں گے کہ یہ کیا لفظ ہے مثال کے طور پہ آج میں اس کی آپ کو مثال بنا بتا دیتا ہوں ہم نے پڑھی ہے عانی بن عمارہ اب واؤ یہ کیا سیگا ہے اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے ٹھیک ہے تو یہ حرف ہے کیوں ہے حرف اس لیے کہ اس کا معنی کسی دوسرے کو کلمے کے ساتھ ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اور ان یہ کیا سیگا ہے یہ بھی حرف ہے کیوں اس لیے کہ اس کا معنی بھی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا عمر یہ کیا سیگا ہے یہ اسم ہے ٹھیک ہے اسم کیوں ہے کہ یہ اپنا مانا خود دے رہا ہے یہ علم ہے نام ہے ٹھیک ہے رضی راضی ہوا یہ ہے یعنی کہ اس طرح کی ہم یہ ساری اس کے اوپر نا مشق کریں گے صرف نحو کی تو جتنی جتنی آپ پڑھتے جائیں گے اتنی اتنی ساتھ کے ساتھ یہ مشق ہوتی جائے گی تو یہ آپ کو ایک نمونہ بتا دیا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے تو لہذا آپ صرف نحو جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹیٹ کر لیں وہ معنی متفق علیہ ہے الفاظ متفق علیہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے اچھا ایک ذرا اہم فون آ رہا ہے میں وہ سن لوں اس کے بعد پھر آتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا ہوں ہاں جی ہاں جی گا فرنٹ ہے آؤ تقریباً کوئی بارہ کنال یا کنال جگائے مینو ہوں کنفرم نہیں ہے یہ کنفرم کر لو ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹਲੇ ਦੀ ਸਾਥੀ ਏ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ठीक है इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह और